بے شک ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور ان کو ہم ان کے بدترین کاموں کی سزا ضرور دیں گے